حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شغار سے منع فرمایا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چوراسی